فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق عقیدہ جڑا ہے کیونکہ پہلا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے ہی ہے اگر وہ صحیح ہوئے گا تو باقی عقائد بھی صحیح منے جان گے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات بارے عقیدہ درست نہ ہوا تو باقی عقائد کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی بڑی قابل توجہ گلا نے بھائی ایک ہے اللہ تعالی دی تخلیق اور ایک ہے اللہ تعالی کا فیصلہ ایک تخلیق اور ایک فیصلہ اور ایک ہے فضیلت تفضیل تخلیق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نو خالق مننا کہ اللہ تعالی میرا بھی پیدا کرنے والا ہے اور ساری مخلوق نو پیدا فرما ہے یہ تخلیق عقیدہ رکھنا ضروری ہے پھر ہے اللہ تبارک و تعالی نو رازق سمجھنا کہ روزے رب رابطہ تیسرے نمبر تے اللہ تعالی نو مالک مننا جد خالق تخلیق انہیں کیتا ہے تو مالک بھی ہوئی ہے چوتھے نمبر تے بھی اللہ تعالی نو معبود مننا عبادت دے لائق اور پانچ نمبر تے بھی اللہ تبارک و تعالی دے فیصلے نو تسلیم کرنا ہوں خالق مننا مالک مننا رازق مننا معبود مننا یہ چاروں چیزاں شیتان اللہ تبارک و تعالی نو شیطان خالق بھی تا خلق تنی تو نے مجھے پیدا کیا من نار آگ سے مطلب تخلیق منی بیٹھا تخلیق منی بیٹھا رب نو خالق مان رہے ہیں من منی بیٹھا تو مالک بھی منتا سی اور فرشتے کچھ نہیں کھانے تے جنات جڑے نے یہ کھانے پیندے نے اور شیطان فرشتیا چ نہیں تو جنہوں بھی منتا ہے اللہ تعالی نو رازق بھی منتا ہے خالق بھی منس مالک بھی منس رازق بھی منس معبود بھی منس معبود ایڈا پکا نہیں آتا ہے کہ ایسی کتاب ہی ہونی ہے الملل عربی بچ اٹھ نو سو سال پرانی کتاب ہے اندر کہ آتا سی لا اس جدو الا لکا میں مولا تیرے تو سوا کسی نے سجدہ کرتا ہی نہیں جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ فرشتے نے حکم دیتا نا تو یہ بھی بچ سی تو انہیں آخیا لا اس جدو الا اللہ کا میں صرف تینوں سجدہ کرنا ہے مطلب اللہ تعالیٰ نو معبود بھی منتا سی بڑی قابل اور گلا نے جہاں اج کل دیا نا مذہبی جماعت مذہب کے نام سے سیکولر لبرل لاطین جماعت اٹھیا کلیاں نے انہوں کا کوفر تمہیں سمجھا حق سمجھو اور یہ توجہ کرو یہ سیکھو سمجھو تاکہ تا ایمان محفوظ ہو اور اللہ تعالی نو خالق بھی منند ہے شیطان تو پھر بھی کافر ہے مالک منند ہے پھر بھی رازق بھی منند ہے پھر بھی عبادت کے لیک بھی منند ہے پھر بھی کیوں کافر اس واسطے کہ رب دے فیصلے نو نہیں منیا رب دے رب دا فیصلہ کی سی بس سارے فرشتے رل کے اج میرے خلیفے اگے جھکو میرے خلیفے آدم علیہ السلام اگے جھکو سجدہ کرو یہ فیصلہ کہنا سی اچھا ہوں اللہ تعالی نے فرشتہ اور ابلیس کو اور فرشتہ کو سجدہ جو آدم علیہ السلام نو کرایا تو افضل کون بنے ہیں فرشتے تے شیطان افضل بنے یا آدم علیہ السلام افضل بنے فضیلت کی دی بنی ایتھے رولا پی گیا مسئلہ بڑا بری کے پر لفظ افزلوں تو دسنا اتنے آ کے رولا اور کفر اصل اتو کیویں ایک او وے جنوں فضیلت رب دلت ربصل فضیل ایک رب دے دے فیصلے مطابق فضیلت آ او کون ہے آدم آدم علیہ علیہ السلام السلام حضرت ایک جڑا رب دے فیصلے نو نہیں مان رہا تے اپنے آپ نو فضیلت دیتی بیٹھا اپنے آپ نو او کون ہے ابلیس شیطان جدو اللہ تعالی پوچھا کہ یا ابلیس ما منع کا ان تسجد امرت اے ابلیس جدو میں تینو آکھیا بھی سجدہ کر ما منع کا تینو کیڑی شے نے منع کیتا ان تسجد امرت کیڑی شے نے تینو منع کیتا سجدے تو جدو میں تینو حکم کیتا ہے سجدے دا اب انہی کی کیا ہے انہی کہیا جی انا خیر من ہو انا میں آدم کو بہتر میں آدم کو خیر بہتر ہوں آن کے تے کفر دی بنیاد رکھی ہے اور سانو کیڑا مسئلہ درپیش جی ہے ہے تے ساڈے اندر انہیں اپنی سوچ کے پائی ہوئی ایک فضیلت او ہوے جڑی رب دے رہے ایک فضیلت ہوے جڑی اپنی مرضی نال مننی ہے ایک فضیلت اپنی مرضی نال مننی اور ایک فضیلت جڑی رب دے فیصلے نال ہے ہوں آدم علیہ السلام نو فضیلت رب دیتی کیوں دیتی شیطان نو فضیلت نہیں دیتی لیکن وہ پہ آدھا نہیں فضیلت والا وہ ہے گا جڑا میری مرضی کا ہونا اور وہ میں وہ کی ہے میں اتوں اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ یہ کافر ہو گیا کیوں فضیلت میرے فیصلے نو نہیں سو منیا فضیلت میرے فیصلے نو نہیں مانگا ہوں اصا جڑے یہ اکامر بنا دینا فضیلت تے وڈیرا تے امیر بنا سربراہ بنا توجہ رکھنا درا ہوں انہوں جدو تولنے حکم خدا تے خدا دے فیصلے تے قرآن حدیث اجماع امت یعنی شریعت دے ترازو تے جدو اسی انہاں نو انہاں دی فضیلت نو شان نو جڑے لوکاں نو انہاں نو دتی ہوندی ہے جدو اسی شریعت دی روح نال رہنے ہیں یعنی رب دے فیصلے دی روح نال رہنے ہیں تے او کسے کھاتے دے نہیں رہندے انہاں وچ کدرے کفر پایا جاندا ہے کدرے حرام پایا جاندا ہے کدرے کبیرہ گناہ پایا جاندا ہے کدرے شریعت نال بغاوت پائی جاندی ہے کدرے کچھ پایا جاندا ہے ہن اگر کوئی بندہ انہاں نو فضیلت دے رہا ہے اور اور سمجھاؤ منع کرو جو آگے جی نہیں بس میری میری مرضی کی گل ہے جنو تڈا مان رہا ہے وہ شریعت خدا کے فیصلے کے مطابق فضیلت والا نہیں بنتا توڑا ہی نہیں پیا تو تو وڈیرا سمجھی سمجھی بیٹھا بیٹھا اپنا اپنا لیکن وہ وہ آدھا نہیں نہیں نہیں بس بس جنہوں جنہوں میں میں فضیلت والا کہہ کہہ رہا رہا سمجھ ہی قرآن قرآن قرآن تھی کی آیا دن بھی دی پاک پاس ہوں مینو دسو انہیں وڈا رب نے فیصلے یا اپنے اپنے فیصلے فیصلے فضیلت کے کام ہے تو کوفر بڑھیا کہ نہ بڑھیا کہ شیطان نے رب پوچھا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا ارے آدم نو سجدہ ماں منع کر کیڑی شے نے تینوں منع کیتا وہ اگوں آکھن لگا جی انا خیر من ہو میں چنگا میں بہتر ہاں خلقتنی من نار و خلقتہ من طین کہ میں نے تو آگے سے پڑھایا آدم نے مٹی سے پڑھایا لہذا میں بہتر ہاں۔ میں تو اپنی مرضی نال خود نو فضیلت دینا یا کسے نو فضیلت دینا یہ صفت کی دی ہے ابلیس دی شیطان دی اور بڑے نو بڑا شریعت دی روح نال بناونا سبحان اللہ اے ہی چشتی ادا تے باقی جماعت دا فرق جی بس سبحان اللہ سبحان اللہ چشتیاں دا تے باقی جماعت دا فرق ای ہوئی ہے اسی تے نہیں آندے کوئی سانو آندا ہے چشتی صاحب سے میرے اعتراض نہ چشتی صاحب سے میرے اعتراض نہ آؤ بہو اسی کیا ہوا نے اسی نہیں آتے چوپ کہنے میں تو نہیں کہتا میں تو میں اگر کوئی ہوئے گا تو وہ کہنا اسی انہوں نے نبی رسول معصوم تو نہیں نہ بنے اگر ہے تو دس جو باقی اعتراض بڑھے گا

نہیں سمجھتے سڈا کتا ہے میری گل یاد رکھنا سارے ہاں جی الحمد للہ اگر انہوں کی فکر کا پرچار کرنے والے اچھی ہاں اور صحیح چیز کی بھی نام قائد ہاں کہ معصوم اور کئی انج دے اس وقت وڈیرے مننے سنے جاندے نے کہ جنہ دے بارے عوامی بندہ یا کوئی ملا ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتا انہوں نے فضیلت اپنے آپ ہی دیتی بیٹھے کوئی گفتگو ریکارڈ کر رہے ہو کوئی نہیں کر رہے ہو محفوظ رکھو گلا کئی بار زیر ہوتی نے اور نہ بعد آدی نے تو نہ پہلے آدی ترتیب ہوتی ہے نا ہوں کبلا جدو اصا کسی نو دعوت دیا گے کہ آ میاں جنوں بڑا بڑائی بیٹھا ہے جنوں فضیلت دتی بیٹھا ہے انہوں شریعت دے ترازو تے تولیے شریعت دی روح نال ویکھیے کہ انہیں نالے چھال ماری ہوئی ہے یا زم ہے آخر ویکو یار توجہ طلب کر لے اور بندے دا خون مومن دا گرم ہو جاتا ہے اس نقطے تے آ کے جدو تسی کسی بھی بندے نو قرآن حدیث نہیں تولو گے قرآن حدیث شریعت تے کھلونا اور بیکار ہو کے رہ جائے گی بیکار ہی ہو کے رہ جائے گی نا اعتراض نہیں یہ ترازو ہے رب نے دیتا ہے ہر ایک دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق قبلہ کے تشریف لیا تشریف لیا جدوں اکابر جنو وڈا سمجھی بیٹھے ہو جنو فضیلت دیتی بیٹھے ہو جنو اپنا وڈیرا بنایا نے جدو تھی قرآن حدیث دی دے ترازو تے تولنا سن دے ہی نہیں گوارا ہی نہیں کرتے تو ایک بندہ دعوت دیتا کہ یار آپ تیرے وڈے نو نا وڈی سارے تو شریعت ہے تو شریعت دے ترازو تے تولیے پورا ہے یا ادھورا ہے

یعنی اللہ تعالیٰ دے رسول دے مطابق فیصلہ کریے انہوں دے حکم اور انہوں دے فیصلے دے مطابق فیصلہ کریے جس شہر دے بارے انہوں نے جو فیصلہ فرمایا ہے ان دے مطابق فیصلہ کریے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رائت المنافقین یا صدون عمد صدودا محبود سے منافقہ رو دیکھو گے منہ تو تو پھیر کے پرے ہو جاتے منہ ہٹا کے ایک پاجر یعنی کی مطلب قرآن حدیث کے فیصلے تے تیار ہے قرآن و حدیث کے فیصلے تے تیار ہے بھاوے تھی اپنے اس ملک معاشرے میں پرکھو دیکھو کتنی دنیا میرے نہ کیونکہ ہڈ بیتی میں چل رہے ہیں اس وقت نا اس, اس ماحول گڈی چ میں گزر رہا اس وقت کہ جدو یعنی ایسی گڑی ہے کہ جڑے جڑے کفریات نہ لبڑے نے انہوں نے نبوت کا درجہ دیتا جا رہا ہے انہوں نے معصومیت کا درجہ دیتا جا رہا ہے انہوں نے رسالت کا درجہ دیتا جا رہا ہے کہ انہوں نے متعلق ہے کہ لفظ بھی بندے سننا گوارا نہیں پہ کرتے تو یہ مطلب ہے اپنے آپ اپنی مرضی کا اپنے آپ فضیلت دینا یا کسی نو فضیلت دینا رب دے فیصلے نو ویکھے بغیر رب دی شریعت نو ویکھے بغیر ایک یہ کام ہے انا خیر من ہو انا خیر من ہو ایک پہلی گل ابلیس کی ہے اور اللہ تعالی نے اب فضیلت دیتی آدم علیہ السلام نو تاں تاں جھکایا سو انہاں نو بیندیا کہ جھکو سبحان اللہ ہن ایک کہ او جنوں رب فضیلت دے

اس وقت جتنے بھی جماعت تنظیم جتنے بھی مذہبی غیر مذہبی دی پوجا پاٹ ہو رہی ہوں میری دسو عمران خان کے بارے چ پی آدی نے تو آخ تو گھر والے چڈ دیا گی تیری ہاتھ کہہ رہی نے اور کئی ملا دے جی مذہبی جماعت کے پیشوا بنے رہتے ہیں انہوں کے بارے گل کرو تو اگلے آدھے قرآن حدیث بہت سمجھ رہے ابھی انہوں نے بارے لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے تو یہ مطلب یہ نکلیا کہ اے فضیلت اپنی مرضی نہ دیتی بیٹھے نے شرح شریف دے ترازو تے انہوں تول دے نہیں تے اگر یہی قانون اصول بن جائے گا تے شریعت ایک بیکار ہو جائے گی باللہ من اور ایک کھلونا بن کے رہ جائے گی بھی تے ایم ہی آئیے حالانکہ جیڑا مومن مسلمان دا کم ہے نا وہ کم بعد کرتا ہے سب تو پہلے وہ شریعت متحرہ نو ہے دماغ اکھ دماغ اکھ ویکھن واسطے کان سنن واسطے زبان واسطے دل محبت ہاتھ واسطے پیر چلنے ست آزاد رب نے شریعت ان واسطے ہی تے کہ سوچنا کی پکڑنا تکنا ہے سننا کی ہے بولنا کی ہے محبت کیڑی دل وچ رکھنی ہے ہاتھ کیڑی شے نو لاؤنا حلال ہے کینو ہاتھ لاونا حرام ہے کدھر چل کے جانا جائز ہے کدھر چلنا چل کے جانا جائز نہیں حرام ہے کمل کما تو شریعت آئی ہے جب تو اپنی مرضی جانے جا تو شریعت تو رہ مهجورا اور دوجا ان كان عنه مسؤولا اللہ تعالیٰ بے شک اپنا کان آنکھ اور دل کے متعلق سوال ہوگا کان سے سنا کیا تھا آنکھ سے دیکھا کیا تھا دل میں محبت کس چیز کی تھی دماغ سے کیا سوچا تھا آنکھوں سے دیکھا کیا تھا زبان سے بولا کیا تھا ہاتھ کے ساتھ پیسہ حرام کا گنتے رہے ہو جو سیلری کٹھی ہوتی شام کو سیل وہ حرام کی تھی کی تھی ناپ تول میں کمی تھی وہ چوری کی تھی جو جھوٹ بول کر دگا دے کر اس کو دھوکہ دے کر مال اکٹھا کیا شام کو ہاتھوں سے کون سا پیسہ گنا تھا حرام کا حلال کا پھر چل کر جب جاتے رہے پاؤں میں نے دیے تھے یہ قدم جب اٹھا تھا تو یہ اللہ رسول کی رضا کے لیے شریعت کے مطابق اٹھا تھا یا شریعت کے خلاف نفس کے مطابق اٹھا تھا تو ان ستا آزان رب دے رب دے رسول دے راہ تے مرضی تے ٹورن واسطے قرآن تے حدیث آئے پہ یعنی دوجا لفظ دین اسلام شریعت متحرہ آئی پہ ہوں بھائی اگر یہ اصول فٹ کے بہ جائیے کہ جن مننا وڈیرا بس وہ اکھا بند کر کے مان لے میں نہیں سننا چاہتا میں نہیں سننا چاہتا میں اگلا کئی ایسے پولیس کے بچے نے نے نے انہوں انہوں گل یہ جماعت بھائی کفر کفر قانون ماری ہوئی ہے ہمیشہ پیشاب کپڑا دھو ہور پلیت دھوؤ ہونی پاک بڑا کچھ سیلان ہے بہاؤ ہے جی پانی بھی بہاؤ ہے بھی بہاؤ ہے بہاؤ تو چیز بھی تک نا چیز کہی جی سور دے اتنے بسم اللہ اللہ اکبر پڑے گا سور نے حلال نہیں ہونا تو کافر ہو جانا سور دی گردن تے چوری رکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر جڑا پڑے گا دیتا دیتا مسلمان انہیں حلال نہیں ہونا انہیں کافر کرنا کیونکہ حرام دے بسم اللہ پڑھا جو جی علماء نے شراب دے بارے لکھیا بھی شراب جڑا بسم اللہ پڑھ کے شراب پیوے اور تاکہ صدقے دے بارے لکھیا جڑا جنہوں پتہ میرا پیسہ حرام دے تو پھر صدقہ کر کے ثواب دی امید رکھے ان تے بھی حکم کفر لایا علماء کرام نے کیوں کہ او گویا ہے عقیدہ رکھی بیٹھے ہے کہ اللہ تعالی حرام نو بھی قبول کر کے ثواب دیندا ہے تو فقہ کرام نے کی بیٹھے فتاوی نے بقاعدہ تو ہن جتوں حرام پیسے چ صدقہ دیویں تے ثواب ملا جا کفر چھال مارے جمہوریت جمہوریت بن تو تو اندر نہ نہ والا سور سور پاک پاک حلال چھری چھری صاحب صاحب ہونی ہے اگر میں کے کے پکا کھلو کہ میاں یہ پلیت ہی ہے یہ الٹا تیرا لگا جانا سارا کچھ آ کے نہیں جانا دئیے تو اسی طرح بت ایک ایک کفر کفر کفر کتنی کتنی پلیت ہے پلیت ہے حضرت صاحب قبلہ تشریف لے آ رہے ہیں آپ میں گل سنی حیران ہو گیا سر فکیر وہ ایک گل نال سبحان اللہ سارا دین کو گل سمجھا سبحان اللہ پوچھا بھی حضور ایمان دی تعریف کی ہے فرمایا کفر دے ایک ایک جز دے مخالف ہو جاؤ سمجھو ایمان دی تعریف ہی ہوئی اور اس پر دی تعریف ہی کوئی سبحان اللہ کفر دے ایک ایک جز دے مخالف ہو جاؤ اسلام ایک ایک جز دے حامی ہو جاؤ

دی جڑی ہے نا قباحت انہاں نو میں تواڈے پدیشی طور تے تواڈی جبلت اور فطرت رکھ دتی ہے کفر دی نفرت گناہ دی نفرت نافرمانی دی نفرت تواڈی فطرت رکھ دتی ہے اور فطرت کے متعلق آیا کھڑا ہے لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہ کرو کی مطلب فطرت اللہ اللہ کی فطر الناس علیہ اللہ کی ڈالی ہوئی بنیاد فطر الناس علیہ جس پر اس نے لوگوں کو تخلیق فرمائے پیدا فرمائے اگے فرمائے لا تقدیر خلق اللہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہیں کرو اور فطرت اللہ کیا ہے اللہ کی فطرت کیا ہے دین اسلام کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہو چاہے کافر دے کابرجم میں اسلام پہ پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے وہ راستہ رب کو بلا اس پہ پیدا ہوتا ہے تو آپ ہوا ہو اس کے والدین حب آنے ہی اس کو یہودی بنا دیتے یا یہ آنے ہی اور یوں نسرانی نسرانی بنا دیتے ہیں اور یو مجسانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں فرمایا بچہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور سرکار اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن لا تبدیل اللہ فطرت کو نہیں بدلنا فطرت کو سمجھا گل تو یہ ہوتی ہے نسرانی مجوسیاں دیے کہ امت نو سنان کی مقصد سی امت نو سنان دا مقصد سی جے یہودیاں دا اپنا جمے عیسائیاں دا اپنا مسلمان جمے تے جڑے اپنے نو مسلمان نے رہن دیندے اپنی تعلیم تہذیب نہ جے تہاڈے انہاں دی تعلیم سیکھن گے تہاڈے رنگ نو مسلمان رہن جان گے فطرت انہاں نے تو بھائی جڑے اپنے دی فطرت نہیں بچا دے فطرت برقرار رہ دینی اور رب سونے کی تا فرما لا تبدیل اللہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں اور فطرت کی ہے کر رہا کر رہا لیکن ان کو فطرت یہ ہے کہ کفر کی نفرت جدلت میں رکھ دی گئی فطرت میں رکھ دی گئی پردیش میں رکھ دی گئی اور جد کفر دی نفرت نہیں سمجھو فطرت برباد نے کر دیتی یہ جمیا سی تو کفر کی نفرت ان کی گٹی سی فطرت ہی سی نہ پردیش ہی سی ہوں دے ماحول معاشرے تعلیم تہذیب قانون نے گھر کے ماحول نے اثرات یہ مرتبے دے کیتے نے کہ انہیں وہ جس فطرت رب نو بنایا سی پیدا کیتا سی انہیں وہ فطرت بدل دیتی تا یہ کفر تو چڑ نہیں یہ کفر تو جی یہ فطرت نہیں باقی ہوتی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ تو قرآن کی تقسیم ہوتی ہے کہ بندے کی فطرت قائم ہوے تو کفر کا مخالف نہ ہو چھوٹا سر سب کے بلا پوچھا بھائی حضور ایمان دے تری فرمایا کفر کہہ کے جز کے مخالف ہو جاؤ اسلام کہہ کے جز کے حامد ہو جائے ایمان کی تعریف ہے الگ کی کتاب ہے لکھی پئی لکھی پئی ایڈی جامع مانے تعریف ہے کہ سبحان اللہ بھائی عام چٹے جان پڑھ بندے سمجھ آ جائے ہے ایک تیرا بھی ماں جاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جو لے کے آئے اللہ تعالیٰ دی برگاہ چو انہوں مننا ان کی تصدیق دل نہ کرنا زبان اقرار دل نہ تصدیق وہ تو چلو علماء کی کتابیں لکھی ٹھیک جی ہے پر ہاتھ کو لیکن فوکر آدھی تعریف ہے وہ ہر عام خاص طرح سے تو جبل فطرت کوفر دی نفرت کوفر دی گناہ دی تو ملا جدو چھلانگ مارن دے آئے کفر دے محول ہے اندہ مطلب بے نکل بلکہ حدیث آگئی ہے علامہ صاحب یہ بڑی بڑی اسپی نے میں کردہ بھی گستاخی پہ آوا انہ دے سامنے بیان کرنا ہوں جنہوں ذرا درویش انہوں نے تو پتہ ہے انہیں حد شاہ پور میں وہ سردر زمین کہ جیڑی شاخ میوے ندی ہوتی وہ جھکی ہوتی ہے کئی تو ہوتے میرے رنگے پاک بڑھ لی تورا کھ لیا جائے جناب بچ بڑھ ڈبل روٹی طرح کھوکھلا ہی ہوئے اتو تو ٹور ٹور بنا لی یہ الحمد للہ استاد کو پڑھے نے بڑے استاد صاحب کو اور میں جی الحمد للہ حق والے عالم دین نے اور کیڑی کالونی ہے جی ہاں فتح آباد کے اندر آپ حبیب نے تو میں جسارہ تک کر رہا بڑے اجازت کے طور پہ بھائی اپنا گل پہ کرنا بھی اگر کفر تو نفرت ہوگی تو حدیث پاک آیا ہے ادا مفہوم ہے کہ تم میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے نکال لیا نا وہ دوبارہ کفر میں جانا اتنا ہی نا پسند کرے جتنا آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے کیوں جی اسی طرح جتنا آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے اتنا ہی دوبارہ کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرتا جب ایک نظام کو مان رہے ہو یہ کفر ہے یہ ہے اور تجربہ بھی شاہد ہے تجربہ بھی پیچھے سے چلا آ رہا کہ واقعی کفر ہے بھائی کچھ نہیں اس سے بنتا پھر اس کے اندر سلان لگانی اس مطلب تم نے اپنی فطرت تبدیل کی ہوئی فطرت تم نے بدل دی اس قانون جمہوری جمہوری قانون نے یہودی تعلیم نے تہذیب نے تمدن نے نے نے ہے جی ان ان کی کی سنگت صحبت زبان تمہارے اوپر اس طرح وہ مسلط ہو چکی ہے کہ تمہاری فطرت اس نے بدل دی تھی تو تم جانا آسان سمجھ رہے ہو کفر میں داخلہ اس لیے آسان سمجھ رہے ہو تم ورنہ حدیث ہو دیکھو تو حدیث تو فرما رہی ہے کہ دوبارہ کفر میں جانا ایسے نہ پسند کرے جیسے آگ میں جانے کو نہ پسند کرتا ہے حدیث کیا یہ نے نہیں پڑی اور پھر دوسری بات پتہ کہ نظام کفر کا ہے تو اس سے اسلام کا لانا کفر سے اسلام کا آنا چیزیں دو ہیں ایک ایک پاک ہے پلیت ہے کفر کا نظام پلیت ہے اسلام کا نظام پاک ہے کفر پلیت ہے یہ تو پکی بات ہے نا اچھا تو ایک پاک ایک پلیت دونوں کے نفاذ کا طریقہ ایک کیسے ہو سکتا ہے دونوں کے نفاذ کا یعنی ووٹ سے ہی کفر بھی پھیلے سنتالیس سے بائیس تک سنتالیس سے بائیس تک ووٹ کے ذریعے کفر بھی پھیلے اور ووٹ کے ذریعے اسلام بھی آ جائے پلیتوں کی اکثریت سے کفر بھی راج کرے اور پلیتوں ہی کی اکثریت سے اسلام بھی سمجھ سے بالا درگا میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث اللہ تعالی فرماتا ہے پلید اور پاک برابر نہیں ہے شاید میں پلیدوں کی اکثریت عجیب ہی لگی دل کو پائے لیکن یعنی وہ برابر نہیں ہو سکتے آگے اللہ تعالی فرمایا فتق اللہ یا اولی الالباب او عقل والو اللہ سے ڈرو اللہ سے پلید اور پاک کو برابر نہ کرو مسئلہ سمجھ آ گیا جی مسئلہ سمجھ آ گیا جی ایک فضیلت ہے جی اپنے آپ ہی دتی بیٹھے ہو اور تھی مینو سن دے جمعے دے تقریرا تے جناب باہر کس نال گل ہو جائے تھی دے بارے لفظ بھی سننا دوبارہ نہیں کرتے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہو جائے قاری صفدر معصوم نہیں ہے یہ گناہوں کا پتلا ہے یہ گناہوں کا مجسمہ ہے اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ آؤ قرآن کس کے روشنی میں اس کو دیکھ دیا تو آپ کا فرق بنتا ہے کہ آپ سنیں ہاں جی۔ بڑا لانتی کو کہ گال کرو قرآن حدیث نہیں کرتا یہ تو آپ کو کسی پتہ ہے لا انزل الله بين الركوب رايد المنافقين يصدون عنك صدر جب منافقوں کو آ جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف آؤ تو منہ پھیر جاتے ہیں اور ویزا تنازع تم فی شعی فردو ہوئی اللہ ورسولی جب تم کسی چیز میں جھگڑا پاؤ اختلاف پاؤ تو اس کو کیا کرو اللہ رسول کی طرف لٹاؤ اللہ رسول اللہ اور ذاتی فضیلت کنے دیتی شیطان اللہ تعالیٰ دی فضیلت رو نہیں سو منیا کہ جنہوں رب فضیلت دیتی آدم علیہ السلام رو نہیں سو منیا آدھا آنا خیر ہوں ملو مہ چکتا ہے تو اپنے آپ نو اپنی مردی دا افضل سمجھنا یا کسے نو مول بھی پیر نو کسے نو اپنی مردی دا افضل سمجھنا حالانکہ اسلام دی رو نہ افضل نہ ہو پہلا کفر دی اور شیطان نے کی کر اور اس بندے کا یہو جہاں کی طرح کا اثر بالکل چٹا لگا چنتا لگایا